نو یا دس ایک بار ایک تاجر اپنے دس اونٹوں کے ساتھ سہرائی سفر پر نکلا وہ رہنماؤں پر سوار ہوا اور دوسرے پیچھے پیچھے ہو گئے تھوڑی دیر بعد اس نے حیرت سے پوچھا کیا سب اونٹ میرے پیچھے آ رہے ہیں اس نے پیچھے موڑ کر دیکھا اور شمار کیا ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو او نہیں ایک اونٹ غائب ہے تاجر نیچے کود پڑا اور چاروں طرف تلاش کرنے لگا لیکن اسے اپنے گم شدہ اونٹ کا کوئی سراغ نہیں ملا شاید میں نے غلطی کی ہے اس نے سوچا مجھے دوبارہ گننے دو ایک دو تین چار اس بار تمام دس اونٹ وہاں تھے آتمنان ہوا تاجر واپس اوپر چڑھ گیا اور قافلے کو آگے لے گیا تھوڑی دیر بعد اس نے دوبارہ گننے کے لیے پیچھے موڑ کر دیکھا او نہیں ایک بار پھر صرف نو اونٹ تھے تاجر الجھن میں ہو گیا اونٹوں کی تعداد کیوں بدلتی رہی وہ پھر نیچے اترا اور چاروں طرف تلاش کیا لیکن اسے گمشدہ اونٹ نہ مل سکا وہ تھک ہار کر قافلے کی طرف لوٹ گیا پھر اس نے سوچا کیا میں نے غلطی کی مجھے دوبارہ گننے دو ایک دو تین چار حیرت سبھی دس اونٹ محفوظ تھے وہ وہ چلا آ اس شدید گرمی سے میرا سر چکرا رہا ہے وہ اکتا کر سربراہی اونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا دھیرے دھیرے اس نے قافلے کا رخ مزید صحرا کی طرف کر لیا لیکن اب اس کا دماغ سکون نہیں پا رہا تھا مجھے انہیں ایک آخری بار گننا چاہ آئی اس نے سوچا وہ مڑا اور وہاں صرف نو تھے ایک اونٹ کیوں غائب ہو رہا ہے اس نے صحرا کی ہوا سے پوچھا لیکن کوئی جواب نہیں آیا تاجر رک گیا وہ اونٹوں کی قطار کو گنتے ہوئے نیچے کی طرف چلا آ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس وہ واپس قطار میں اوپر کی طرف آ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ نو دس مطمئن ہو کر اس نے اعلان کیا جب بھی میں سواری کرتا ہوں تو ایک اونٹ کھو جاتا ہے لیکن جب میں چلتا ہوں تو سبھی دس محفوظ رہتے ہیں اس لیے اب میں سواری نہیں کروں گا اس نے اونٹوں کی طرف منہ کیا اب سے میں آپ کے ساتھ چلوں گا اور تاجر چلچلاتی دھوپ میں صحرا کے پار پیدل چلتے ہوئے قافلے کی قیادت کرنے لگا